حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا ان اونٹوں کے سلسلے میں جو آپ نے انہیں صدقہ دیے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو تریپن